اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات اور فضل و کرم جو ہم پر ہیں ان کو کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو ہماری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے تم کو ہم نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ تمہارے گنتی کرنے اور شمار سے باہر ہے وہ انتعدو نعمت اللہ ہی لاطو میرے بندو میرا شکر ادا کرتے رہو ہماری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وس بگال و بات اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری ظاہری اور باطنی نعمتوں سے تمہیں اللہ نے ڈھانپ لیا ہے بے شمار انعامات ہم پر ہیں ان بے شمار انعامات میں سے ایک بڑی نعمت تو اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو عطا کیا الم اکمل تو رقم اکمل تو رقم رقم دین اکم و و اکمم تو تو نعمتی ربی الاسلام اے لوگوں آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت انسان ہم پر اور آپ پر یہ ہے اسے نعمت اسلام سے نوازا توفیق اور رسالت پر ایمان لانے کی توفیق دی ان ایمان اور اسلام کے بعد بہت عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا کر دی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ صحت مت جسم عطا کر دے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بہت بڑا اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے اللہ تعالیٰ سے صحت مانگا کرتے تھے اور امت کو تعلیم دیا کہ امت کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے برابر صحت اور آفیت کی دعا مانگا کریں حیمان امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ رحم اللہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے اور الناس اے رو آج میں جیسے تمہارے درمیان کھڑا ہوں ابھی ابتدائے سال میں اللہ کے نبی رہے سراس ایسے ہی ہمارے درمیان کھڑے تھے اتنا کہنے کے بعد صدیق اکبر رو پڑے بہت دیر تک روتے رہے یا یوحنا اے لوگوں میں تمہارے درمیان جیسے کھڑا ہوا ہوں ابھی ہم ہمیں کھڑا دیکھ رہے ہو ایسے چند مہینے پہلے ہم نے نبی علیہ سراب شام کو اپنے درمیان کھڑا ہوا دیکھا تھا اس پر صدیق اکبر رو پڑے بہت دیر تک روتے رہے پھر اس کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور کہا اے لوگوں میں تمہارے درمیان اس وقت ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں جیسے اللہ کے نبی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور میں چاہتا ہوں اس وقت اللہ کے رسول نے جو ہمیں پیغام دیا تھا وہ پیغام آج میں تمہیں پہنچا دوں سارے صحاب کرام سارے حاضرین پریشان کہ وہ کون سا پیغام تھا جو صرف ابو بکر صدیق جانتے ہیں امت میں کوئی نہیں جانتا

اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اف اور آفیہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ دو چیزیں تمہیں ہمیشہ دے ایک تو اف و دوسری عافیت اف کا مطلب تو ہے میرے بھائیوں کہ انسان سے بشری تقاضے کے مطابق جو گناہ ہاں اور جو برائیاں اللہ اس رسول کی نافرمانیاں سرد ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دے ان کی مقصرت کر دے اس کا یہ مطلب ہے افوا کا لوگ اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کرو ایک تو ہے افو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا ایک تو گناہوں کو معاف کر دینا اور نمبر دو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دینا تاکہ ہماری بے عزتی نہ ہو ہماری عزت بھی اللہ تعالیٰ بچا لینا یہ پہلی چیز تھی جو نبی علیہ السلام نے دعا مانگنے کا حکم دیا نمبر دو ول اور یہ بھی دعا مانگو اے لوگوں یہ بھی دعا مانگو ابو کے ساتھ آفیت کی آفیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے تندرستی عطا کرے ہر بلا سے ہر بیماری سے انسان کا جسم پاک ہو اور اسی طرح سے آنے والی آفتیں مصیبتیں بلائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں آفیت میں رکھے اور یہی وہ معنی ہے جو ہمارے اور آپ کے اردو زبان میں کہا جاتا ہے بھائی کیا حال ہے خیریت سے ہو کہتے الحمد للہ خیر و آفیت میں ہم ہیں خیر تو اللہ تعالیٰ کی آپ آفیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماری ہر بلا اور آپس سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے نبی علیہ السلام اسنا نے آگے رشاط روایا اے لوگوں ہم تمہیں اف اور آفیت مانگنے کا اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ آفیت کا اتنا اونچا مقام ہے اور یہ آفیت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے آج سر میں نہیں ہوتا بادل یقین خیر امر آفیت اے لوگوں تم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ اور اولاد کاروبار تجارت ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے لیکن ایمان اور یقین کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت جو عطا کرتا ہے وہ صحت اور آفیت کی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے سے ہمیشہ صحت اور آفیت کی دعا مانگنی چاہیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آپ چیک قرار دیا ہے کیوں میرے بھائیوں انسان کو کے انسان کو دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک ایمان اور عقیدے کی بیماری اور دوسرے جسم اور بدن کی بیماری انسان کا اگر ایمان اور یقین مکمل ہے اسے اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کامل ہے ایمان عین یقین تک اگر پہنچ چکا ہے تو ایمان کی ساری بیماریوں سے اس کا یقین اسے بچا لیا کرتا ہے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے اور انسان اگر صحت مند ہے اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے تو انسان اپنی دنیا کی ساری ضروریات اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام ہم یہ دعائیں بہت کثرت سے تین تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے شام ہو گئی تین مرتبہ پڑھا ہم نے دیکھا صبح ہوئی پھر انہوں نے میرے والد نے تین مرتبہ دعا پڑھی اور کیا دعا تھی اللہ اللہ آفنی فی بدنی اللہ آفنی فی سمعی اللہ آفنی فی بصری لا الہ الا انت کہتے ہیں میں نے کہا یا ابو یا ابی یا ابی میرے والد محترم کیا بات ہے روزانہ صبح اور شام تم کو آپ کو ایک دعائیں پڑھتا ہوا میں دیکھتا ہوں کہا کہ اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے نام کیا اے لوگوں صبح شام ان دعاؤں کو تین تین مرتبہ پڑھا کرو اس میں آپ کے رسول مانگ رہے ہیں فرماتے اللہ اللہ آفنی فی بدنی اللہ ہمارے بدن کو ہمارے جسم کو ہر قسم کی بیماری اور بناؤ سے ہاں، میں رکھنا وہ آفنی تھی سمئی اور اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت رکھنا حفاظت رکھنا اور میرے کانوں کو ہر قسم کی بیماری بیماری سے بچانا نہ پرسین وہ آفنی اللہ آفنی فی بصری اے اللہ تو نے آنکھ دیا آنکھ میں بینائی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہماری بینائی کو باقی رکھنا محفوظ رکھنا تین چیزوں کے کو بیماری سے بچانے کی دعا مانگتے پورا بدن پھر آنکھ اور کان اور آخر میں اللہ رسول فرماتے لا الہ الا انت اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں بیماریوں سے پاک رکھنا آنکھوں کی حفاظت اور کان کی حفاظت اللہ یہ صرف تیرے ہی کام تیرے کام ہے تیرے علاوہ کوئی ہمیں صحت اور آفیت نہیں دے سکتا نبی علیہ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نعمتان مغمون کثیر من الناس حجت الوداع کے موسن رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اے لوگوں نعمتانی مغمور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ اے لوگوں اللہ رب العالمین کی دو عظیم ترین نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دو عظیم ترین نعمتوں سے اپنے بندوں کو تو نوازتا ہے لیکن مقبول ان کی کثیر من الناس لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ بڑے نقصان اور خسارے میں پڑ جایا کرتے ہیں نمبر ایک فرام پہلی نعمت صحت و تندرستی ہے اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دیا ہے یہ آنکھیں بھی درست ہیں یہ دل بھی کار بھی درست ہے ہاتھ و پیر بھی درست ہیں اگر آپ چاہیں تو روزانہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آپ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو اللہ اکبر نبی رہے فرماتے ہیں ایک مومن جب گھر سے وضو کر کے مکمل وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو نکلنے کے پہلے پہلے وضو کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ انسان اپنی صحت سے فائدہ اٹھائے تب نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا جب انسان وضو کر کے مسجد کی طرف با جماعت اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں جنت کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک زندگی کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں پھر نبی علیہ سرات اسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان مسجد میں آ گیا جب تک مسجد میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر رہے ہیں اور جب بندے نے نیت باندھا صرف دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ متوجہ ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ اس کے سر پر کھول دیتے ہیں اور جہاں انسان نے پہلی رکاب کا پہلا سجدہ کیا اپنی پیشانی کو زمین پر پھینکنا چاہا آپ نے ساتھ نمایا زمین پیشانی پر پیشانی کے زمین پر پہنچنے کے پہلے پہلے اللہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو زمین زمین پر دیا کرتا ہے میرے بھائیوں یہ وہ انسان ہے جو اپنی صحت سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ جو انسان صحت تو اللہ نے دیا روز یہیں بیٹھے ہوٹلوں پر ڈرامے وہ دیکھ رہا ہے پتے وہ کھیل رہا ہے پتا نہیں ہزار فضول چیزوں کے اندر ہے اس نے اپنی صحت سے کیا فائدہ اٹھایا یہ آنکھیں اللہ نے آپ کو دیا ہے نبی علیہ جس کے بارے میں کہتے اللہ آفنی بدری اللہ آفنی سمعی اللہ آفنی فی بسری لا الہ الا انت اللہ میرے جسم کے صحت دینا اللہ میرے کانوں کو بھی صحت دینا تاکہ اچھی باتیں ہم سن سکے ایک انسان کو اللہ نے صحت دیا تندرستی دی کام اس کے درست ہیں لیکن بیٹھے گانا سن رہا ہے اور ساتھیوں نے کہا بھائی ذرا شور نہ بچاؤ تو کان میں گھسا دیا اس کے بعد رات بھر سنتا رہے گا کسی کو پتہ نہیں ذرا سوچو اس بیوقوف انسان نے اپنے کان کی صحت سے کیا فائدہ اٹھایا غور کرو ساری رات جیبت چنگلی شکوا شکایت گانے ڈرامے یہ ساری چیزیں انسان صحت کی ناقدری کر رہا ہے کہ آمد کے دن اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا ہم نے تجھے کان صحت مند تھا اس کان سے تو نے کتنی نیک چیزیں سنی اس وقت انسان جواب نہیں دے سکے گا اسی لیے آپ نے ساتھ نمایا نعمتانی نعمت رانی مغبور ان سی حمایت اے لوگ دو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو ہر انسان کو دیا لیکن لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں بہت ہی زیادہ نقصان اور خسارا اٹھاتے ہیں ایک تو صحت اور تندرستی ہے نمبر دو آپ نے شاپ نمایا صحت اور تندرستی کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے بل فراغ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دیا ہے اللہ رب العالمین اسے ٹائم دیا ہے بہترین قسم کی نوکری ہے ڈیوٹی کرتا ہے آٹھ گھنٹے اور سولہ گھنٹے اللہ نے اس کو فری رکھا ہے ایسا کرو ماں باپ ذرا نیک ہیں شانے ہی ہمارے ان نوجوان بچوں کو اور ان نوجوان بچیوں کو ان کے ماں باپ نے ایلا پیلا بتا دیا ہے بیٹے بیٹی کتنا پڑھنا چاہو نہ کھانے کی نہ رہنے کی کسی چیز کی فکر نہ کرو ہم تمہیں آزاد سوتے ہیں تم جتنا پڑھنا چاہو پڑھو جتنا سیکھنا چاہتے ہو سیکھو یہ کتنی بڑی نعمت نوجوانوں کے لیے ہے کہ ایسے ماں باپ انہیں ملے کہ ہر چیز سے انہیں آزاد کر رکھا ہے صرف پڑھنے اور لکھنے کے لیے اگر وہ پڑھے لکھے نہیں اس ٹائم کو ضائع اور برباد کر دیں تو قیامت تک یہ نقصان اور خسارہ پورا ہونے والا نہیں ہے اسی طرح سے سب تو جانے دو آج ایک اچھا شوہر مل گیا بیوی سے کہتا ہے تم گھر میں رہو ہم تو تمہیں نوکری کی ضرورت نہیں تمہیں کام کی ضرورت نہیں تمہیں دنیا کی ساری مشغولیات سے ہم نے آزاد کر دیا ہے اب وہ عورت چوبیس گھنٹے سوچو گھر کے اندر بیٹھے اتنی بڑی فرصت اللہ نے اس کو دیا ہے اتنا ٹائم دیا ہے وہ چاہے تو قرآن حفظ کرے چاہے تو قرآن کی تلاوت کرے چاہے تو دین کی باتیں سنے اور چاہے تو دین سیکھے جتنا اپنی صحت وقت سے اپنے فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن ایک ٹی وی اور ایک موبائل نے اتنا مشغول کر لیا کہ چوبیس گھنٹے اس کے لیے کم پڑ جایا کرتے ہیں ہماری مشغولیت ہمارا ٹائم کہاں جا کر سوچو اچھا صلی اللہ علیہ میں سانپ فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو کہ کے دن اللہ نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ اللہ بن اللہ اتنے اتنے قدر صحابی اے عبد اللہ سن لو اگر تم بیٹھے ہوئے ایسے زمین پر لکیریں مار رہے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا عبداللہ ہم نے تم کو صحت تندرستی اور فرصت دیا تھا اور تم بیٹھے ہوئے لکیریں جو کھینچ رہے تھے اس سے کیا تمہارا مقصد اللہ اکبر پتا نہیں وہاں نکیری بھی پوچھا جا رہا ہے اسی لیے ساتھ ہیں اے عائشہ ایک انسان اگر جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کرے گا یا رسول اللہ جنت میں جانے کے بعد کیا افسوس ہے آپ پر میں افسوس یہ کرے گا اپنے سے اعلیٰ درجے کی جنتی کو دیکھے گا کہے گا فلاں موقع پر ہم بیکار بیٹھے تھے اگر اس وقت بیٹھے بیٹھے دو چار مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیے ہوتے وہ ٹائم دو چار منٹ تھا ہم اللہ کے ذکر میں بہترین کلمات میں کسی نیکی میں مشغول کیے ہوتے تو آج اوپر والی منزل مجھے بھی مل گئی ہوتی نبی شام راستہ پکڑ کے گزر رہی ہیں ہاں، ہاں، ہاں، بڑا عجیب اور حیرت نبی سرا شام گزر رہی ہیں سواری پر تھے ایک نئی خبر نظر آئی آپ اتر گئے صحابہ بھی اتر گئے آپ نے ساتھ اے لوگوں یہ قبر کا مردہ جو چند دن پہلے اس کو دفنایا گیا ہے اگر اس سے اللہ تعالیٰ بھی زندہ کرے اور زندہ کرنے کے بعد کہے اے میرے بندے میں تیری عبادت سے بڑا خوش ہوں ہم نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اے لیکن ذرا بتا میں تجھے اختیار دیتا ہوں اختیار ہے تیری عبادت تیری نیکی تیری آج سب بہت زیادہ خوش ہیں اگر تو چاہے تو ہم قیامت تک کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت تجھے دے دیتی ہیں دنیا میں قیامت تک تیرے علاوہ کسی کی بادشاہت کائنات دنیا پر نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ اس مردے کو اٹھا کر کے اتنے بڑے انعام سے نوازے تو مردہ کیا کہے گا معلوم ہے صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے ہمیں نبی بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے اللہ اس تمہارے مرغے بھائی کو اٹھائے اور کہے قیامت تک کے لیے ہم تجھے بادشاہت عطا کر رہے ہیں تو کہا اللہ کی قسم وہ کہے گا اللہ اگر میرے ساتھ مجھے کام کرنا چاہتے ہیں قیامت تک کی بادشاہت نہیں دو رکعت نماز نفل پڑھ کر کے اور نیکی ادا کر لینے کا موقع دیتے ہیں دو رکھات نیکیا دو رکھات نماز نفل قیامت تک کی بادشاہت جو بیٹھا میرے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نعمت آنی مضبوط ان سی ہے ماں تفیر میرا ناس اچھے و الفراق اکر کو لہٰذا اللہ من کل دن بھی ماتو ہوئی نہیں الحمد للہ الدین اصطفیٰ اما بعد یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمت اسلام نے ہمیں بہت ہی زیادہ تاثیر کی ہے کہ اس صحت اور تندرستی کی حفاظت کی جائے اور بہت سارے اسباب اللہ نے مقرر کیا ہے لیکن اس اختصار کے ساتھ چار چینیں بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان چاروں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے نمبر ایک میرے بھائی ہے سب سے پہلی چیز سے گزر چکی ہے دعا ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اللہ آپ دنیا بھر آخرا یہ آپ دعا یاد کر لیں اللہ اللہ سی بدنی سی سمئی اللہ سی بسری اس کے علاوہ چار اور سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اللہ رب العالمین بہت ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ گندگی سے ہوتی ہیں آج سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ سارے لوگ اس بات پر اتفاق ہیں بیماریوں کا بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا نہ کرنا گندگی اسی لیے اسلام نے دنیا میں سب سے زیادہ صفائی ستھرائی کی تاکید کی ہے اے لوگو تم پاک رہو صاف رہو گندگی سے دور رہو نظافت اختیار کرو اے اللہ نے دو چیز اللہ نے فرمایا اللہ اپنے ان بندوں کو بہت ہی محبوب بناتا ہے ان اللہ دینا اللہ ان بندوں سے بڑی بڑی محبت کرتا ہے جن کے اندر دو خوبی ہو ایک تو توبہ طواب ہو اور دوسرا متاثر ہو انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے نام آباد گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور انسان جب صفائی ستھرائی نہاتا ہے دھلتا ہے صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھتا ہے تو اس کا بدن بھی صاف ستھرا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو توبہ استغفار کر کے اپنے نام آمار کو گناہوں سے پاک رکھے اور صفائی ستھرائی کر کے اپنے بدن کو پاک رکھے اسی لیے نبی رہے سامنے فرمایا اب تہور و شطر المان اے لوگوں صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے نبی علیہ صاحب سامنے ساتھ رمایا تخرو اپنی لوگوں اپنے بدن کو صاف رکھو اپنے گھروں کو صاف رکھو یہاں تک کہ گھر کے سامنے جو زمین ہوتی ہے اس کو بھی صاف رکھو تو ایک روا اپنی یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کی زمین کو صاف نہیں کرتے نبی علیہ السلام سامنے ساتھ روایا گھر کو بھی پاک کرو بدن کو بھی پاک کرو جہاں رہتے وہ بھی پاک صاف ستھرا ہو یہاں تک کہ سامنے میدان جو تمہارے گھر کا ہے وہ بھی صاف ستھرا رکھو تاکہ وہاں کی گندگی تمہاری صحت پر اثر انداز نہ ہو سکے نبی رہے سو سامنے ساتھ رواتے ہیں تب اے لوگو اپنے منہ کو صاف رکھو تمہارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے لیکن آج افسوس افسوس مسلمان پتا نہیں کتنی جگہ کتنی چیزیں ایسی کھاتا ہے کہ اس سے پسینے بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے لیکن اسے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں آپ نے ساتھ سنایا افواہ حکم اے لوگوں اپنے منہ کو بھی صاف رکھا کرو پچاس کل قرآن کیونکہ تمہارے منہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا راستہ بنا رکھا ہے انسان دنیا بھر کی فضول چیزیں کھائے جس کے دانت میں بدبو جس کی زبان میں بدبو سانس لیتا ہے تب بھی بدبو پتا نہیں کتنا بڑا وہ مجرم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کی ساری چیزیں صاف رکھتا ہے لیکن جس زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے وہ منہ بدبودار ہوتا ہے کپڑے تو بڑا صاف کرتا ہے لیکن جس منہ سے اور آج پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جس زبان سے پڑھتا ہے نہ وہ زبان زبان پاک ہے نہ وہ منہ پاک ہے بدبو سے صاف ستھری نہیں ہے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے صفائی ستھرائی کی نمبر دو صحت و تندرستی کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے یہاں تک دوستوں ہمیں تعلیم دیا ہے کہ اپنے جسم پر کوئی ایسی چیز لاگو نہ کرو جس سے تمہارا جسم متاثر ہو اور تمہاری صحت خراب ہونے لگے اسی لیے و صحابی رسول جو رات بھر تحجد کی نماز پڑھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے شادی ہو جانے کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی دلہن کہاں سویا کرتی ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت جب ان کے باپ نے تیرے پاس جا کر کے شکایت کیے تو کے رسول نے ان کو بلایا یا کلنا کیا بات ہے ابھی کہ تم نے بیوی کی شکل نہیں دیکھی یا رسول اللہ ہمیں موقع ہی نہیں لگا کیا کرتے ہو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر تحجد کی نماز رات میں تحجد کی نماز سے نہیں فرصت اور دن میں روزہ سے نہیں فرصت تو بیوی کے پاس ہم کہاں جا سکتے ہیں نبی کا خبردار ایسی یہ بات نہ کرو لے کا کھلی گڑے کا ہٹن اگر ایسے ہی زندگی بھر روزہ رکھو گے اور رات بھر چکتے رہو گے تو چند دنوں میں تمہارا جسم خراب ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا بیماریوں کے کے شکار ہو جاؤ گے صحت تمہاری خراب ہو جائے گی اس لیے آپ نے ساتھ روایا سدے کا نہیں کہا کر تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے یعنی اس کو بھی آرام چاہیے والی ایسے کہا گئی چہتن اور تمہاری آگ کا بھی تم پر حق ہے نبی رہے شام نے یہ سارا یہ کیا کہ اتنی عبادت بھی نہ کرو جس سے تمہارا جسم تمہاری صحت خراب ہو جائے نمبر تھی میرے بھائیوں ہمیشہ حلال کا اہتمام کیا جائے ساری بیماریاں ساری بیماریاں یہ کھانے پینے کی چیزوں سے آیا کرتی ہے اسی لیے رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا چاہے پینے والی ہو یا کھانے والی جو انسان کی صحت کو خراب کرنے والی ہے رب العالمین نے سرمایا اللہ حلال طیبہ حلال کا کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ حلال اور پاکیزہ جسے سے کھانے سے انسان کا جسم بیماریوں سے پاک رہے گا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دے دیا جس سے انسان کا جس متاثر ہوتی ہے چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو یا اس کا تعلق کھانے سے ہو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو حرام کرا دے دیا ہے اور کھانے کے اندر نبی علیہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی تاکید کی ہے کھاؤ پیو مزے لو ایس کرو لیکن خبردار نہ دوسرے پو حد سے زیادہ نہیں کھانا کیوں حد سے زیادہ کھاؤ گے جب بھی تمہارا جسم جو ہے برداشت نہیں کر سکے گا بیماریاں میں لائق ہوگی اور صحت متاثر ہوگی اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کھاؤ پیو وہ دوسرے کو لیکن ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ آپ نے ساتھ سمایا اگر بہت زیادہ تم کھانا چاہتے ہو تو تین حصے اپنے کے پیٹ کے کرو سن کہا نہیں وہ سن لے سباہ نہیں وہ سر سن لینا سب ہی او کما کالا رہتا تھا آپ نے ساتھ کمایا ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو دوسرا حصہ پانی کے لیے رکھو اور تیسرا حصہ تنفس کے لیے سانس لینے کے لیے رکھو اسی لیے یہ ساری چیزیں صحت اور تندرستی کی حفاظت کے لیے ہیں اسی طرح سے نبی علیہ سلاق و سلام نے بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے صحت کا باعث بن سکتی تھی ان کی ہمیں بتا کی تھی اور اہتمام کرنے کا حکم دیا اور قیامت کے دن جس انسان کو اللہ نے صحت دیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صحت کے بارے میں پوچھے گا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اے قبر میں جاؤ گے زندگی گزارنے کے بعد قبر میں جاؤ گے حسر میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا سب سے پہلی نعمت حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے مطابق پوچھیں گے وہ صحت ہوگی ہم نے تمہیں صحت دیا تھا تم نے صحت سے کتنا فائدہ اٹھا کر کے نیکی کیا اور صحت کو ضائع کر کے تم نے کتنا جو ہے بنائیاں اور نہ فرمانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی کی حفاظت کرنے کی توفیق فرمائے نبی رہے ہیں کہ کے کے میدان میں کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہیں کر سکتا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے اس میں دو سوال صحت کے متعلق ہیں زندگی اور جوانی کو تم نے کہاں کر سکیا نبی رہے پراسان ساتھ فرماتے ہیں اے لوگوں پانچ نعمتیں ہیں اور پانچ نعمتوں کے بعد پانچ مصیبتیں آتی ہیں اس لیے ان پانچ مصیبتوں سے پہلے پہلے پانچ نعمتوں کی قدر کر لو اس میں ایک نعمت ایک نعمت یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سیکھاتے کا وہ سیکھاتا تھا تب اللہ سکھنی بیماریاں لاحق ہونے کے پہلے پہلے اپنے صحت کی حفاظت ہے کی قدر کر لو جتنا کچھ تمہیں نیکیاں کرنی ہے حج ہے عمرہ ہے نماز ہے تلاوت قرآن ہے جتنی ساری چیزیں ہیں ان کو بیماری سے پہلے پہلے ادا کر لو فائدہ اٹھا لو تاکہ بیماری آ جانے کے بعد اگر کچھ کوتافیاں نیکیوں میں ہو تو نیکیوں کا اسٹاف پہلے ہی تم نے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک امال کے توفیق نصیب فرمائے صحت اور آفیت نصیب فرمائے ہم امان نصیب فرمائے اراد آدمی ہمیں محروم سندر بنا ارد العالمین ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے ہمارے مسلمان بھائیوں میں الفت محبت پیدا کر دے اے اللہ مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اہل حق کو عطا فرما اہل باطل کو اللہ تعالیٰ سے فرما اے العالمین ہم نے جو بیمار ہو عطا فرما دے اے رحم عالمی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو آپ کو امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ہر بنا ہر آفت ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ انہیں بری کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو مدد فرما اور سب کو ہم رمان نصیب فرما جس ملک میں ہم ہیں وہاں کے حاکم شیخ خلیفہ اور ان ان کے کے بھائیوں ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور آپ کا نصیب فرما ہر بنا سے انہیں لے عالمین ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا آپ کی خوشنودی ہو اور ایسے ہر کا ہر ایسے کام سے روک لے اللہ تعالیٰ جن کے ہر جس کے اندر آپ کی ناراضگی امت اور ملت کا نقصان ہو اور جس شہر میں رہتے ہیں خاص طور پہ وہاں کے پہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ہر بنا ہر مصیبت سے محفوظ کر لے اللہ کاموں میں استعمال کر لے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ہر بنا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس شہر والا کو بتا لے اللہ والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ الامر بالعدل والحسان وعیتاء بالقربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبج یعیدكم لعلكم تذکرون وذکروا اللہ يذکركم ودعوه يستجب لكم ولذکر اللہ تعالى اکبر Thank you. جی میم